سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبا پہنے ہوئے تھا اس شخص نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا لیکن یہ مجمع کیسا ہے دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آس بن وائل رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار آٹھ سو پینسٹھ